ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں پھر جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں کا ایک گروہ اپنے کہے کے الٹا مشورہ کرتا ہے اور اللہ ان کے خفیہ مشوروں کو لکھ رہا ہے تو آپ ان سے اعراض کیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے اور اللہ بحیثیت کار ساز کافی ہے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کے خبص سے کی خبر دی ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تو کہتے کہ ہمارا کام تو آپ کی اطاعت کرنا ہے لیکن جب آپ کے پاس سے چلے جاتے تو رات کی تاریکی میں سرداران منافقین آپس میں آپ کی نافرمانی اور سرکشی کے عہد کی تجدید کرتے اس کے بعد اللہ نے ان منافقین کو دھمکی دی ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کے تمام کرتوت لکھ رہا ہے اور ان کی اپنی منافقتوں اور خباستوں کا پورا پورا بدلہ مل کر رہے گا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کے ساتھ افو درگزر سے کام لیجئے ان کی حقیقت لوگوں سے چھپا کر ہی رکھیے اور ان سے ڈریے بھی نہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیے کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے